عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت دوبارہ ہوگا اب ان حدیثوں کو سنیے جن میں بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر اتریں گے اور اللہ وحدہ لا شریک لہو یعنی وہ اللہ جو اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کی طرف سب کو بلائیں گے صحیح بخاری جسے ساری امت نے قبول کیا ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب ذکر الانبیاء میں یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ عنقریب تم میں ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے عادل حاکم بن کر صلیب یعنی کراس کو توڑیں گے خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے اور جزیہ یعنی ٹیکس ہٹائیں گے مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے کوئی لینا پسند نہ کرے گا ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب تر ہوگا اس حدیث کو بیان فرما کر راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بطور شہادت قرآن کے اسی آیت و امن کے آخری تک تلاوت کی صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور سند سے یہی روایت بخاری اور مسلم میں مروی ہے اس میں ہے کہ سجدہ اس وقت فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا اور اس آیت کی تلاوت میں قبل موتی ہی کے بعد یہ فرمان بھی ہے کہ قبل موت عیسی ابن مریمہ پھر اسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا تین مرتبہ دہرانا بھی ہے مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرے پر یا دونوں پر لبے کہیں گے میدان فج روحا میں یہ حدیث مسلم میں بھی ہے احمد کی دوسری حدیث میں ہے عیسی ابن مریم علیہ السلام اتریں گے سور کو قتل کریں گے کراس کو مٹائیں گے نماز با جماعت ہوگی اور مال راہ الہی میں اس قدر کثرت سے دیا جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا خراج چھوڑ دیں گے روحا نامی جگہ میں جائیں گے اور وہاں حج یا عمرہ کریں گے یا دونوں ایک ساتھ کریں گے پھر ابو حرا رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی لیکن آپ کے شاگرد حنظلہ کا خیال ہے کہ ابو حرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب حدیث کے ہی الفاظ ہیں یا ابو حرا رضی اللہ عنہ کے اپنے صحیح بخاری میں ہے اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے درمیان مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا سن نبی داود اور مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں مائیں جدا جدا اور دین ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے زیادہ نزدیک تر میں ہوں اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں یقیناً وہ اترنے والے ہیں بس تم انہیں پہچان لو درمیانہ قد ہے سرخ سفید رنگ ہے دو معصفر یعنی پیلے رنگ کے کپڑے اوڑھے اور باندھے ہوئے ہوں گے ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اگرچہ تری نہ پہنچی ہو سلیب توڑیں گے یعنی کراس خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے جزیہ یعنی ٹیکس قبول نہ کریں گے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے ان کے زمانے میں تمام ملتیں مٹ جائیں گی صرف اسلام ہی اسلام رہے گا ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے پھر زمین پر امانت واقع ہوگی یہاں تک کہ کالے ناگ اونٹوں کے ساتھ چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چڑھتے چگتے پھریں گے اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے انہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے چالیس برس تک ٹھہریں گے پھر فوت ہوں گے اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے جنازے کی نماز ادا کریں گے ابن جریر کی اسی روایت میں ہے آپ لوگوں سے اسلام پر جہاد کریں گے اس حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں بھی ہے اور روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ قریب تر اے لوگوں عیسیٰ علیہ السلام سے دنیا اور آخرت میں میں ہوں صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک رومی اعماق یا دابق میں نہ اتریں اور ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا لشکر نہ جائے جو اس وقت تمام زمین کے لوگوں سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے جب صفیں بند جائیں گی تو رومی کہیں گے ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہم میں سے جو دین بدل کر تم میں جا ملے ہیں ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں تم درمیان سے ہٹ جاؤ لیکن مسلمان کہیں گے واللہ اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے کمزور بھائیوں کو تمہارے حوالے کر دیں چنانچہ لڑائی شروع ہوگی مسلمانوں کے اس لشکر کا تہائی حصہ تو شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوگا ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہ فرمائیں گے اور تہائی حصہ شہید ہو جائے گا جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل شہید ہیں لیکن آخری تہائی حصہ فتح حاصل کر لے گا اور رومیوں پر غالب آ جائے گا یہ پھر کسی فتنے میں نہ پڑیں گے قسطنطینیہ کو فتح کریں گے ابھی تو وہ اپنی تلواریں زیتون میں لٹکائے ہوئے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے جو شیطان چیخ کر کہے گا کہ تمہارے بال بچوں میں دجال آ گیا ہے اس کے اس جھوٹ کو سچ جان کر مسلمان یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے ملک شام میں پہنچیں گے دشمنوں سے جنگ آزما ہونے کے لیے صفے ٹھیک ٹھاک کر رہے ہوں گے کہ دوسری جانب نماز کی اقامت ہوگی اور عیس ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے ان کی امامت کرائیں گے جب دشمن رب انہیں دیکھے گا یعنی دجال تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے یوں ہی چھوڑ دیں تب بھی وہ گھلتے گھلتے ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اسے آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائیں گے اور آپ اپنے حربے یعنی ہتھیار پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے مستد احمد ابن ماجہ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے ابراہیم موسا اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی آپس میں قیامت کی نسبت بات چیت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لا علمی ظاہر کی اسی طرح موسا علیہ السلام نے بھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس قیامت کی گھڑی کے آنے کا ٹھیک وقت تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہاں مجھ سے میرے رب نے جو عہد لیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا اس کے ہمراہ دو شاخیں ہوں گی مجھے دیکھ کر اس طرح پگھلنے لگے گا کہ جس طرح سیسا پگھلتا ہے بس اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کریں گے جب وہ مجھے دیکھ لے گا یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی بولنے لگیں گے کہ اے مسلمان یہاں میرے پیچھے ایک کافر ہے آ اور اسے قتل کر بس اللہ تعالیٰ ان سب کو غارت کر دیں گے اور لوگ امن و امان کے ساتھ اپنے اپنے وطن اور شہروں کو لوٹ جائیں گے اس کے بعد یہ اجوج و ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف سے چڑھ دوڑیں گے تمام شہروں کو روند لیں گے جس جس چیز پر گزر ہوگا اسے ہلاک کر دیں گے جس پانی کے پاس سے گزریں گے پی جائیں گے لوگ پھر لوٹ کر میرے پاس آئیں گے میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ فنا کر دیں گے لیکن ان کے مردہ جسموں سے ہوا بگڑ جائے گی بدبو پھیل جائے گی پھر مینا یعنی بارش برسے گی اس قدر کہ ان کی تمام لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی بس اس وقت قیامت کی اس طرح آمد آمد ہوگی جس طرح پورے دن کی حاملہ عورت ہو کہ اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ صبح کو بچہ ہو جائے گا یا شام کو ہو جائے رات کو پیدا ہو یا دن کو صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے اسے قتل کر ڈال صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی گھڑی اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری اے مسلمانوں جنگ نہ ہو لے گی اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے اسے قتل کر ڈال اسی حدیث کے مثل ایک حدیث نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسے بھی ہم یہاں ذکر کرتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کے نخلستان میں موجود نہ ہو پھر جب ہم لوٹ کر آپ کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ نے جان لیا اور دریات فرمایا کہ کیا بات ہے ہم نے بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا دجال کے علاوہ مجھے تو تم پر اور اس سے بھی بڑھ کر خوف ہے اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے نمٹ لوں گا اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کو بناتا ہوں دجال کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جوان ہوگا آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی بس یوں سمجھ لو عبد العضاء ابن قطن کی طرح ہوگا تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے وہ ملک شام و عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا اے اللہ کے بندو خوب ثابت قدم رہنا ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ دجال کتنی مدت رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن جمعے کے برابر اور باقی دن تمہارے معمول کے دنوں کی طرح پھر ہم نے دریافت کی کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی رسول اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ اندازہ کر لو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کی رفتار کی سرعت کیسی ہوگی آپ نے فرمایا ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے ان کے جانور تو وہ تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی یہ وہاں سے واپس ہوگا تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اسے قتل کرے گا اور اس کے ٹھیک دو ٹکڑے کر کے اتنی اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا اب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے وہ ملک شام کے شہر دمشق کے سفید شرقی مینارے کے پاس دو چادریں اوڑھے باندھے دو فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب جھکائیں گے تو مثل موتیوں کے وہ قطرے لڑکیں گے جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے گی آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اسے قتل کریں گے پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے اب اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو تم میرے ان خاص بندوں کو تور نامی پہاڑ کی طرف لے جاؤ یا ماجوج کا تذکرہ پھر یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھاندتے آ جائیں گے بحیرہ قبریا پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج ایک سو دینار محبوب ہیں اب آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ اور مؤمن اللہ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دیں گے جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم فنا ہو جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتریں گے مگر زمین پر بالش بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی یعنی یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے اور بدبو سے خالی ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہیں گے ڈال آئیں گے پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر ہتیلی جیسی ہو جائے گی پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل نکال اور اپنی برکتیں لوٹا اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائیں گے جو تمام ایماندار مرد عورتوں کی بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی یعنی وہ مر جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح دھینگا مشتی میں مشغول ہو جائیں گے ان پر قیامت قائم ہوگی یہ روایت صحیح مسلم مسند احمد نیز ابی داؤ ترمیدی وغیرہ میں ہے مسند احمد میں بھی ایک ایسی ہی حدیث ہے اسے ہم سورہ انبیاء کی آیت اذا فتحت یعجوج و معجوجو کی تفسیر میں بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص عبداللہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھے پہنچی ہے کہ آپ فرماتے ہیں قیامت یہاں یہاں تک آ جائے گی آپ نے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہہ کر فرمایا میرا تو اب جی چاہتا ہے کہ تمہیں اب کوئی حدیث ہی نہ سناؤ میں نے تو یہ کہا تھا کہ کچھ زمانے کے بعد تم بڑے بڑے امر دیکھو گے بیت اللہ جلا دیا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وغیرہ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال نکلے گا اور میری امت میں چالیس تک ٹھہرے گا مجھے معلوم نہیں کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال پھر اللہ تعالیٰ عیس ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے آپ کی صورت مثل عروا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہے آپ دجال کو تلاش کر کے قتل کریں گے پھر سات سال لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو میں کچھ عداوت نہ ہوگی پھر ایک ٹھنڈی ہوا ملک شام کی طرف سے چلے گی اور سب ایمان والوں کو فوت کر دے گی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا اگرچہ وہ کسی پہاڑ کے غار میں ہو وہ بھی فوت ہو جائے گا پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو پرندوں جیسے ہلکے اور درندوں جیسے دماغوں والے ہوں گے اچھائی برائی کی کوئی تمیز ان میں نہ ہوگی شیطان ان کے پاس انسانی صورت میں آ کر انہیں بت پرستی کی طرف مائل کر دے گا لیکن ان کی اس حالت میں بھی ان کی روزیوں کے دروازے ان پر کھلے ہوئے ہوں گے اور زندگی با آرام گزر رہی ہوگی پھر سور پھوکا جائے گا جس سے لوگ گرنے پڑنے لگیں گے ایک شخص جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے ان کا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا سب سے پہلے سور کی آواز اس کے کان میں پڑے گی جس سے یہ اور تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے غرض کے سب کے فنا ہو چکنے کے بعد اللہ تعالیٰ مینا برسائیں گے جو مثل شبنم کے یا مثل سائے کے ہوگا اس سے دوبارہ جسم پیدا ہوں گے پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا سب کے سب جی اٹھیں گے پھر کہا جائے گا لوگو اپنے رب کی طرف چلو فرشتوں سے کہا جائے گا انہیں ٹھہراؤ ان سے سوال کیا جائے گا پھر فرمایا جائے گا جہنم کا حصہ نکالو پوچھا جائے گا کتنوں سے کتنے جواب ملے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے یہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور یہی دن ہے جس میں پنڈلی کھولی جائے گی مستد احمد میں ہے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام باب لد کے پاس یا لد کی جانب مسیح دجال کو قتل کریں گے ترمیدی میں باب لد ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس کے بعد امام ترمیدی رحمہ اللہ نے چند اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام لیے ہیں کہ ان سے بھی اس باب کی احادیث مروی ہیں تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں دجال کا مسیح علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہونا مذکور ہے صرف دجال کے ذکر کی احادیث تو بے شمار ہیں جنہیں جمع کرنا سخت دشوار ہے مسد احمد میں ہے کہ عرفے سے آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک مجمع کے پاس سے گزرے اس وقت وہاں قیامت کے ذکر اذکار ہو رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا جب تک دس باتیں نہ ہو لیں قیامت قائم نہ ہوگی آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا دھوئیں کا آنا دابت الارض کا نکلنا یاجوج و ماجوج کا آنا عیسی ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا دجال کا آنا تین جگہ زمین کا دھس جانا شرق میں غرب میں اور جزیر عرب میں اور مقام عدن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہاک کر ایک جا کر دے گی وہ شب باشی بھی انہی کے ساتھ کرے گی اور جب دوپہر کو وہ آرام کریں گے یہ آگ ان کے ساتھ ہی رہے گی یہ حدیث مسلم اور سنن میں بھی ہے اور حدیفہ بن اسعید غفاری رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے واللہ عالم بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ متواتر احادیث جو ابو حریرا ابن مسعود عثمان ابن العاص ابو امامہ نواس ابن سمعان عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہم نیز مجمع ابن جاریہ ابو شریحہ اور حدیفہ بن اسید رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں یہ صاف دلالت کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ساتھ ہی ان میں یہ بھی بیان ہے کہ کس طرح اتریں گے اور کہاں اتریں گے اور کس وقت اتریں گے یعنی صبح کی نماز کی اقامت کے وقت شام کے شہر دمشق کے شرقی مینارے پر اتریں گے اس زمانے میں یعنی سات سو اکتالیس ہجری میں جامع اموی کا مینار سفید پتھر سے بہت مضبوط بنایا گیا ہے اس لیے کہ آگ کے صدمے سے یہ جل گیا تھا اور یہ آگ لگانے والے غالباً ملعون عیسائی تھے کیا عجب کہ یہی وہ مینارہ ہو جس پر مسیح نی مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور خنزیروں یعنی سوروں کو قتل کریں گے صلیبوں یعنی کراسس کو توڑ دیں گے جزیے یعنی ٹیکس کو ہٹا دیں گے اور سوائے دین اسلام کے اور دین قبول نہ فرمائیں گے جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں گزر چکی ہیں جن میں پیغمبر صادق و مستوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور اسے ثابت بتلایا ہے یہ وہ وقت ہوگا جب تمام شک و شبے ہٹ جائیں گے اور لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے ماتحت اسلام قبول کر لیں گے جیسے اس آیت میں ہے اور جیسے فرمان ہے وہ ان نہ ہوں لعلم لساعتی ایک قراءت میں لعلمن ہے یعنی مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کا ایک زبردست نشان ہے یعنی قرب قیامت کا اس لیے کہ آپ دجال کے آ چکنے کے بعد تشریف لائیں گے اسے قتل کریں گے جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ مہیا کیا ہو یہ روایت صحیح بخاری کی ہے آپ ہی کے وقت میں یاجوج و ماجوج نکلیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہلاک کریں گے قرآن کریم ان کے نکلنے کی بھی خبر دیتا ہے فرمان ہے حتفت وجوج من کل حد وقت الحق یعنی یاجوج و ماجوج کا نکلنا بھی قرب قیامت کی دلیل ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ملاحظہ ہوں پہلے کی دو حدیثوں میں آپ کی صفت گزر چکی ہے بخاری اور مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے موسا علیہ السلام سے ملاقات کی وہ درمیانہ قد صاف بالوں والے ہیں جیسے شنوع قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی وہ سرخ رنگ میانہ قد ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ابھی حمام سے نکلے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا بس وہ بالکل مجھ جیسے تھے بخاری کی اور روایت میں ہے عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے چکلے سینے والے تھے موسا علیہ السلام گندمی رنگ کے جسم اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے غت کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے دجال کی شکل و صورت بھی بیان فرما دی ہے کہ اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک بہت گندمی رنگ والے جن کے سر کے پٹے دونوں موڑوں تک تھے صاف بالوں والے جن کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے دو شخصوں کے مونڈوں پر ہاتھ رکھے طواف کر رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام ہیں میں نے ان کے پیچھے ہی ایک شخص کو دیکھا جس کی داہنی آنکھ کانی تھی ابن قطن سے بہت ملتا جلتا تھا سخت الجھے ہوئے بال تھے وہ بھی دو شخصوں کے موڑوں پر ہاتھ رکھے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے میں نے کہا یہ کون ہے کہا گیا یہ مسیح الدجال ہے بخاری کی اور روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سرخ رنگ کا نہیں بتلایا بلکہ آپ نے گندمی رنگ کا بتلایا ہے پھر اوپر والی پوری حدیث ہے ظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن قطن قبیل خزا کا ایک شخص تھا جو جاہلیت میں مر چکا تھا وہ حدیث بھی گزر چکی ہے جس میں یہ بیان ہے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد چالیس سال رہیں گے پھر فوت ہوں گے اور مسلمان آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز ادا کریں گے ہاں مسلم شریف کی حدیث میں یوں ہے کہ آپ علیہ السلام یہاں سات سال رہیں گے تو ممکن ہے کہ چالیس سال کا فرمان اس مدت سمیت ہو جو آپ نے دنیا میں اپنے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے گزاری ہے جس وقت آپ اٹھائے گئے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تینتیس سال کی تھی اور سات سال اب آخری زمانے کے تو پورے چالیس سال ہو گئے واللہ عالم بعض کا قول ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چڑھائے گئے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ڈیڑھ سال کی تھی یہ بالکل واحیہ اور دور کا قول ہے ہاں حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ دمشق میں بعض سلف سے یہ بھی وارد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کے ساتھ دفن کیے جائیں گے واللہ عالم پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے یعنی اس بات کے کہ اللہ کی رسالت آپ نے انہیں پہنچا دی تھی اور خود آپ نے اللہ کی عبودیت کا اقرار کیا تھا جیسے سورہ معدہ کے آخر میں وہ ادقال اللہ سے الحکیموں تک ہے یعنی آپ کی گواہی کا وہاں ذکر ہے اور اللہ کے سوال کا